ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل وكل وكل بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله السبيل البۃ من الشيطان اللہ من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكردون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنذون وقال في موضي آخر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رمضان کا مہینہ یہ غم گساری کا غم خواری ہمدردی کا مہینہ ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مہینے میں کثرت سے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال دیا ہے یہ مال در اصل اللہ تعالیٰ کا مال ہے میں نے چھوٹی سی آیت پڑھی بلکہ ایک آیت کا حصہ جس میں اللہ رب العالمین نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ آتو ہوں اور فقرا کو مساکین کو دو من مال اللہ آتا کم اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے یہ مال یہ دولت جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے اللہ کا دیا ہوا اللہ کی دی ہوئی چیز ہے کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد عماب من فمن اللہ جو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں مال ہو اولاد ہو منصب ہو صحت ہو تندرستی ہو جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہیں یہ مال جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس مال میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں انہی میں سے ایک حق ہے جو سب سے بڑا حق ہے وہ زکوٰۃ کا حق ہے یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کیونکہ اللہ رب العامن کا حکم ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بندوں کا بھی حق ہے حقوق العباد کے اندر زکوٰۃ آتی ہے اسی لیے زکوٰۃ دینے کے لیے دیگر عبادات کی طرح سے یہ شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے والا وہ بڑا ہو یا اس طریقے سے مجنون اور پاگل نہ ہو ایسی کوئی شرط نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی دیگر عبادات کے لیے جو مالی عبادات ان کو چھوڑ کر کے ہر عبادت کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہوتی ہیں انہیں میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی عبادت اسی بندے پر فرض ہوتی ہے جو بالغ ہو اگر کوئی بچہ ہے چھوٹی عمر کا ہے اس کے اوپر وہ عبادت فرض نہیں ہوتی آپ مثال لے لیں نماز کی مثال لے لیں آپ روزے کی مثال لے لیں آپ حج کی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بچہ نہ ہو بالغ ہو بڑا ہو ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ مجنون اور پاگل نہ ہو اگر مجنون اور پاگل ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی روزہ فرض نہیں ہوتا ایسی حج فرض نہیں ہوتا لیکن زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ مال ہے اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس مال میں اگرچہ وہ بچہ ہے اگرچہ مجنون اور پاگل ہے اس مال میں زکوٰۃ دینا اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے ایک شرط ہے کہ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو سال کا عرصہ گزر گیا ہو یہی شرط ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ دینے والا بڑا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے یا مجنون اور پاگل نہیں ہونا چاہیے اسی کوئی شرط نہیں ہے تو زکوٰۃ میرے بھائیوں یہ اللہ رسان کا جہاں حق ہے وہی بندوں کا بھی حق ہے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر کوئی انسان مفاد پا جائے اور اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اس کے بعد اس کے مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا انسان مر گیا نماز ختم ہو گئی روزہ ختم ہو گیا حج ختم ہو گیا لیکن زکوٰۃ مرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی اگر انسان کی وفات ہو گئی ہے اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اس کے بعد جو مال بچے گا اسے ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے گا موت سے بھی یہ فن ثابت نہیں ہوتا کہ انسان مر گیا ختم ہو گیا معاملہ نہیں اس کے مرنے کے بعد بھی کفن دینے سے پہلے جنازے کی نماز سے پہلے تمام چیزوں سے پہلے اس کے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اس اس کے کے بعد ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے عمل کیا جائے گا آپ آپ جنازے کی نماز پڑھ دیں کفن دے دیں کوئی حرض کی بات نہیں لیکن ان کے ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اگر زکوٰۃ کوئی نہ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جنگ لڑی تھی جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا یا بیت المال میں دینے سے انکار کر دیا تھا ابو بکر صدیق نے تمام صاحب کرام نے ایسے لوگوں سے جنگ لڑی تھی کیونکہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہی بندوں کا حق ہے اس کا نکالنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اور اس کا نصاب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر پچاسی گرام سونا ہے یا اس کے برابر کوئی بھی کرنسی ہے تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرد ہو جاتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ انسان زکات نکالتا ہے یہ سونے کا نصاب ہے چاندی کا نصاب یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کسی کے پاس ہے سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس آدمی کے اوپر زکات ہو جاتی ہے اور سال کا عرصہ گزرنے کا مقصد یہ ہوتا مطلب کہ سال میں انسان کو ایک مرتبہ زکات دینی پڑتی ہے آپ پر آپ کا مال نصاب کو پہنچ گیا نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر سال کا عرصہ گزرنا چاہیے اب اس مال سے جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے اس پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے میری اس بات کو ذرا دھیان سے پوچھنی آپ لوگ کیونکہ یہاں لوگوں کے اندر ایک غلط کنسرٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مال کے اوپر ایک سال کا عرصہ گزرنا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ پر زکوٰۃ فرد ہو گئی تھی اس مال پر سال کا عرصہ گزر گیا اب اس مال سے جو بھی مال آتا ہے یا اس دوران جو بھی اضافہ ہوتا ہے اس پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے سال ہو گیا اور سال آنے کے بعد آپ کو اس مال میں سے زکات ادا کرنی ہے مثال کے طور پر رمضان کے مہینہ میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں آپ کے پاس یہ دو دو نصاب بتایا گیا ہے مان لیجئے سونے کا نصاب پچاسی گرام سونا اس کے برابر کوئی بھی کرنسی آپ کے پاس ہے اور اس کرنسی پر سال کا عرصہ گزر گیا جسے پچاسی گرام سونے کی قیمت اس وقت تقریباً ہندوستانی روپیے کے مطابق تین لاکھ یا ساڑھے تین لاکھ کے آس پاس بنتا ہے اگر آدمی کے پاس مان لیجیے رمضان میں تین تین لاکھ لاکھ ساڑھے روپیہ تھا اب اگلا رمضان آنے تک یہ پیسہ اگر اس کے پاس باقی بچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو زکات دینی واجب اور ضروری ہوگی اس سال کے دوران اگر اس کے پاس دس لاکھ ہو گیا درمیان میں پانچ لاکھ ہو گیا چار لاکھ ہو گیا پورے پیسے کی زکات نکالنا ہے یہ نہیں کہ درمیان میں جو مال آئے گا ہر مال کے اوپر سال کا عرصہ گزرنا ضروری ہے یہ مطلب نہیں ہے درمیان میں جو بھی آپ کے پاس مال آ جائے اس مال میں سے زکات انسان کے لیے نکالنا ضروری ہو جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہر مال پر ہر پیسے پر سال کا عرصہ گزرنا اگر ایسا کریں گے تو ہر سال ہر مہینے انسان پر زکوٰۃ فرد ہو جائے گی اس لیے جو اصل مال ہے اس مال سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے یا اصل مال کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس مال کے انسان زکات دے گا چاہے اس پر ایک سال کا عرصہ نہ ہو اصل مال پر جو نصاب ہے اس پر سال کا عرصہ گزر گیا باقی مال جو اضافہ ہوا بڑھا بڑھ گیا درمیان میں اس پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے تو سال میں ایک مرتبہ انسان زکات دیتا ہے اور یہ زکات دینا اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے نماز کے بعد سب سے اہم ترین جو رکن ہے دین اسلام کے اندر وہ زکوٰۃ دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس طریقے سے آج بھی جو جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہی ہے ہر جانور پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے جب جب زکوٰۃ لینے کے لیے انسان جاتا ہے جسے گورنمنٹ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے وہ آدمی جا کر کے جانوروں کو گنتا ہے کتنے جانور ہیں ان میں سے کچھ جانور سال بھر کے ہوتے ہیں پرانے جانور رہتے ہیں کچھ جانور ایسے رہتے ہیں جو پانچ مہینہ چھ مہینے پہلے پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی طریقے سے مال کا بھی مسئلہ ہے کہ مال درمیان میں آپ کے پاس آ گیا ہے اور درمیان میں آنے کے بعد بھی جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس مال کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے جو بھی آپ کے پاس مال ہوگا اس کو آپ کو زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا یہ ہے زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنے کا معنی اور مطلب جس میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر زکوٰۃ اس سال کا عرصہ گزرنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ آپ کے پاس اگر نصاب کو مال پہنچ گیا درمیان میں جو بھی آپ کے مال میں اضافہ ہوگا آپ اس کو زکوٰۃ پیدا کریں گے آپ کے پاس ساڑھے تین لاکھ روپیے ہیں ابھی اگر رمضان آئے گا آپ کے پاس رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے دو لاکھ کا اضافہ ہو گیا اس دو لاکھ کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے یہ نہیں کہ اس دو لاکھ کی زکوٰۃ اگلے سال آپ دیں گے نہیں اسی سال آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اسی سے نکلا ہوا یہ مال ہے اور زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ مال آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کے قبضے میں آ گیا ہے لہذا انسان اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مال میں فرض کر دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے وہی بندوں کا بھی حق ہے جس کا نکالنا ہر مسلمان جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے سال میں اس کے لیے نکالنا واجب اور ضروری ہو جاتا یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں اور آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ انسان خرچ کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے یہ جو زکوٰۃ ہے فقیروں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کے وسیلے کا کام کرتے ہیں اگر ان کو الگ سے تنخواہ نہیں دی جاتی تو اس میں سے ان کو تنخواہ دی جائے گی ولم کے قلوب ہوں اور جن کی تعلیف قلب مقصود ہے دلجوئی مقصود ہے یعنی کوئی نیا مسلمان ہو گیا ابھی اسلام پر جمع نہیں ہے مضبوط نہیں ہوا اس کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اس میں سے زکات دی جائے گی یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام لانا چاہتا ہے اگر اس کی کچھ مدد کر دی جائے کچھ مال دے دیا جائے وہ اسلام قبول کر لے گا اسلام کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی رکھتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں مالی رکاوٹ ایسے بندے کو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں وہ بھی تعریفی قلب کے اندر آتا وہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں وہ اور جو مقروض ہیں جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اور یہاں مراد قرض سے یہ ہے کہ جو انسان اپنے جو حلال چیزیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں ان کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کے لیے اگر کسی سے زکوٰۃ قرض لیتا ہے وہ مانا اور مراد ہوتا ہے یہ نہیں کہ انسان اپنا عالیشان محل بنانے کے لیے بینک سے قرض لے لیا بہت لمبی تجارت کرنے کے لیے بینک سے قرض لے لیا اب وہ کہتا بھائی میں تجارت کر رہا ہوں میرے اوپر بینک کا قرض ہے میں بھی مقروض ہوں ایسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا ایسے آدمی کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا مقروض سے براد ہوا ہے جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں علاج ہے اس طریقے سے اور زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پورا کرنے کے لیے اسے نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے قرض کے تلے دبا ہوا ہے ایسے آدمی کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا ورنہ بینک سے جو لوگ لون لیتے ہیں جو قرض لیتے ہیں سود پر ایسے لوگوں کو میں سے نہیں دیا جائے گا ورنہ بڑے بڑے تاجر سب بینکوں کے مقروض رہتے ہیں سب پر قرضہ رہتا ہے یہ مراد نہیں شریعت کے اندر یا حرام کام کے لیے کسی نے قرض لے رکھا ہے حرام کاروبار کے لیے حرام کام کے لیے اور اس کے اوپر قرضہ ہے ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا مقروض کا معنی یہ ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں علاج ہے اور دیگر چیزیں ہیں جو کپڑا ہے یا اس طریقے سے اور جو ضروریات ہے زندگی کی اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے ایسے آدمی کو دیا جائے گا وہ وفی صبی اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد میں جنگ کے اندر مال زکات کی زکات کا جو ہے پیسہ دیا جائے گا اسی طریقے سے جو دین کا کام کرتے ہیں مدارس ہیں یا اس طریقے سے جہاں دین کا کام ہوتا ہے ان کو بھی علماء نے شمار کیا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے خاص طور سے آج کے ماحول میں اور خاص طور سے ایسے ملکوں کے اندر جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے مدرسوں کو کوئی ایڈ نہیں دی جاتی یا مدرسوں کا خرچ گورنمنٹ برداشت نہیں کرتی ہے یہ لوگوں کے تبروات پر لوگوں کے چندے پر لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات پر مدرسے چلتے ہیں ایسے مدرسوں کو بھی ایسے ملک کے اندر مدرسوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی دینا جائز ہے یہ اگرچہ فی سبیل اللہ کے اندر صحیح قول کے مطابق داخل نہیں ہے لیکن مجبوری میں کیونکہ اگر مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے مدرسے بند ہو جائیں گے گورنمنٹ بھی ان کو کچھ خرچ نہیں دیتی ہے اور ان کو کوئی ایڈ نہیں دیتی اور ان کا خط برداشت نہیں کرتی لہذا ایسے ملکوں میں وہاں پر زکوٰۃ مدرسوں کو دی جائے گی لیکن جس ملک میں مدرسوں کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ساری چیزیں ملتی ہیں ان مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی آپ سعودی عرب کے اندر ہیں یہاں جو بھی مدرسے ہیں سارے مدرسے مبلکتے سعودی عرب کی حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں حکومت ان کا پورا خرچ برداشت کرتی ہے مدرسوں کی تعمیر کرتی ہے تنخواہ دیتی ہے پورا مینٹیننس تمام چیزیں مدرسے کی سعودی حکومت ادا کرتی ہے لہذا یہاں کسی مدرسے کو زکات نہیں دی جائے گی ہمارے ملکوں میں مدرسوں کو حکومت کی طرف سے کوئی ایڈ کوئی مدد نہیں ملتی ہے لہذا مجبوری میں ان مدرسوں کو زکات دینا مجبوری کی صورت میں وہاں پر جائز ہوگا وہ پھر سبیلا ابن سبیل اور جو مسافر ہے راستے میں گیا مال لوٹ لیا گیا مال چوری ہو گیا یا مال ختم ہو گیا اس کا اگرچہ وہ اپنے علاقے کا مالدار ہے ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے آپ کے زکوٰۃ میں سے آپ کے جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کے جو رشتے دار ہیں اگر وہ مسکین ہیں فقیر ہیں ان کو دینا آپ کے لیے زیادہ عجر اور ثواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے کسی رشتے دار کو جو مسکین ہے اگر آپ اسے زکات دیتے ہیں یا صدقہ کرتے تو آپ کو دوہرا عزم ملتا ہے ایک راہی کرنے کا اور دوسرے زکوٰۃ یا صدقہ کرنے کا لہذا ہمارے مال میں سے ہمارے جو اپنے رشتے دار ہیں شرط یہ کہ وہ فقیر ہوں مسکین ہوں اور مال زکوٰۃ کے مستحق ہوں ایسے لوگوں کو دینے میں انسان کو دوہرا عزم ملتا ہے ایک سلا رحمی کا اور اس طریقے سے ایک جو ہے زکوٰۃ دینے کا یا صدقہ و خیرات کرنے کا یہ انسان کو ملتا ہے زکوٰۃ کنہیں آپ دیں گے زکوٰۃ آپ ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جو فقیر اور مسکین ہے اور اس کا نا نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے اگر اس کا نا نفقہ اس کی زندگی کے ضروریات کا خرچ آپ کے ذمے ہے آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسی لیے آپ اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنے بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچ آپ کے ذمے ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ بیوی کا خرچ ادا کریں اسے گھر مہیا کریں بیمار علاج کرائیں اسے کھانا کپڑا دیں آپ پر فرض ہے آپ کی اولاد ہے آپ کی اولاد ہے اس اولاد کا خرچ آپ کے ذمے ہے اس طریقے سے جو بھائی بہن آپ کے ساتھ رہتے ہیں غیر شادی شدہ ہیں ان کا خرچ آپ کے ذمے ہے لہذا ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن اگر شادی ہو گئی بہن کی یا بھائی کی اور وہ فقیر مسکین کے زمرے میں آ گیا آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ بھائی شادی ہو جانے کے بعد بڑے بھائی کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے کہ اس کا خرچہ برداشت کرے لیکن اگر وہ مسکین ہوگا تو زکوٰۃ میں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں لہذا یہ قاعدہ قانون یاد رکھیے ہر وہ شخص ہر وہ شخص جس کا نام نفقہ آپ کے ذمے ہے جس کا خرچ آپ کے ذمے ہے آپ اسے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے یہ زکوٰۃ ایک آپ کے مال میں فرض ہے ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے مال میں فرض کیا ہے جس کے لیے نصاب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچے وہ زکوٰۃ الفطر ہے جو رمضان کے مہینے سے متعلق ہے الفطر کو ہر بندے پر فرض کر دیا گیا ہے چاہے وہ روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو ہو چھوٹا یا بڑا ہو امیر ہو غریب ہو اس کے لیے نصاب شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس نصاب ہوگا تبھی وہ زکات الفطر ادا کرے گا علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے اس کو بھی زکات الفطر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ زکات الفطر کا دو مقصد ہے ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے اس کا کفارہ ہے تو السائی اور دوسرا مقصد ہے تو مت المساکین جو مساکین ان کی خوراک ہے ایک مسکین سے بھی غلطی رفتار میں ہو جاتی ہے لہذا وہ بھی اپنے گناہوں کے کفارے کا حق رکھتا ہے محتاج ہے اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ مسکین اور فقیر ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں یا اس سے گناہ نہیں ہوتے اس لیے روزے دار سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ ہے لہذا ایک مسکین روزے کی حالت میں اسے جو گناہ ہوتا ہے جب وہ اپنا ادا کرے گا وہ زکوٰۃ الفطر تب جا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس زکوۃ الفطر کے ذریعے سے اس کو معاف کرے گا لہٰذا اگر ایک دن دو دن کی خوراک بھی کسی کے پاس ہے اس کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ الفطر لیتا ہے لوگوں سے اور اس کے پاس ایک دو دن کا غلہ جمع ہو گیا ہے وہ دوسرے مسکین کو دے گا جو اس سے زیادہ غریب ہوں گے یا کسی اور کو دے دے گا تاکہ اس کی بھی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے زکوٰۃ الفطر جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے ادا کرے گا اور زکوٰۃ الفطر کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ الفطر کے اندر پیسہ دینا جائز نہیں ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان غلہ ہی دے گا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کتنا ہے زکوٰۃ الفطر انسان کتنا ریال ہے کتنا روپیہ ہے میرے بھائی زکات الفطر جس دن سے متعین کیا گیا ہے فرض کیا گیا نبی کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک اس کا نصاب ایک ہی رہے گا دنیا جو بھی تبدیل ہو جائے زکات الفطر کا نصاب کبھی بدلے گا نہیں زکات الفطر کا نصاب ایک ہے نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت کے آخری صبح تک ایک ہی نصاب ہے جیسا کہ حدیث آتی ہے فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر شاہ امن تمرین اور شاہ امن اختن اور شاہ امن زبیبن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرد کر دیا ایک شاہ کھجور کا یا پنیر کا یا اس طریقے سے کشمش کا اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے گلے میں سے ایک شاہ انسان جو کھانا کھاتا ہے انسان جس ملک میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے اسی میں سے انسان زکات الفطر ادا کرے گا چاول خوراک آپ چاول ادا کریں گے گیہوں خوراک ہے گیہوں لوگ زیادہ کھاتے گیہوں ادا کریں گے آٹا آپ دیں گے کھجور کھاتے کھجور آپ دیں گے کشمش ہے بادام ہے یا اس طریقے سے پنیر ہے جو بھی اس علاقے کے اندر خوراک ہے اس کو انسان ایک سا دے گا اور ایک سا کا وزن پونے تین کلو کے آس پاس ہوتا ہے موجودہ زمانے کے مطابق اس کو انسان کو دینا اللہ کے سر کے زمانے میں پیسہ تھا آپ کے زمانے میں دینار تھے درہم تھے لیکن ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا ہمارے نبی نے زکات الفطر میں غلہ دیا ہے لہذا انسان کے لیے غلہ ہی نکالنا واضح اور ضروری ہے جو چیز فرد ہوتی انسان وہی نکالتا ہے آپ اگر کسان ہیں آپ فصل اگاتے ہیں اور آپ کا مال آپ کا جو پیداوار ہے اگر نصاب تک پہنچ گئی ہے اس پیداوار میں سے آپ غلہ ہی نکالیں گے اس غلے کے وقت آپ جانور نہیں نکال سکتے اس غلے کے وقت آپ مال نہیں نکال سکتے آپ کے فصل میں آپ کے گندم میں یا جو بھی پیداوار ہے اس کے اندر اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے عشر کے طور پر جو نکالا جاتا ہے انسان وہی نکالے گا انسان اس کے بدلے پیسے نہیں نکال سکتا جانور آپ کے پاس ہے جانوروں کی دکاعت فرض ہو گئی ہے آپ جانور ہی نکالیں گے یہ نہیں کہ جانور کے بدلے لاؤ میں پیسہ نکال دیتا ہوں نہیں پیسہ نکالنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا قربانی آتی ہے قربانی میں انسان کو جانور ہی ذبح کرنا ہے انسان کہے کہ ہم جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے یہ بربادی ہے مال کی مسکین گوشت سے زیادہ پیسے کا محتاج ہے لہذا ہم اس کو پیسہ دے دیں ہم کو کیا فائدہ ہے قربانی کرنے سے نہیں قربانی کرنا شیار ہے ہی ہے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے اگر آپ ایک کروڑ بھی دے دیں گے تو انسان جو قربانی کرے گا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے اس لیے قربانی میں انسان کو جانور ذبح کرنا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے آج جو لوگوں کو گوشت نہیں چاہیے آج لوگوں کو مال چاہیے لوگوں کو پیسہ چاہیے جیسے زکات الفطر کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگ بھائی پیسہ چاہیے ان کو پیسے سے انسان خرید لے گا غلہ کوئی شک نہیں کہ پیسے سے خرید لے گا لیکن ہمارے نبی نے زکات الفطر میں غلہ ہی دیا گوشت انسان پیسے سے بھی خرید سکتا ہے لیکن نہیں قربانی کرنا آپ کے لیے آج بہت ضروری ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ایسے ہی جس میں زکوٰۃ پھل ہوتی انسان وہی دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیتا لہٰذا زکات الفطر نبی نے شاہ متعین کیا شاہ تو آپ جو خوراک ہے جو غلہ ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی ملک میں آپ وہاں لوگ مکرونا کھاتے ہیں آپ اسے بھی زکوۃ الفطر کے اندر دے سکتے کیونکہ وہ بھی تعام ہے وہ بھی غلہ وہ بھی خوراک ہے وہاں کے لوگ اس کو کھاتے ہیں لہذا جو بھی تعام کے اندر آئے گا اسی میں انسان زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا کسی مال میں سے پیسے میں سے زکوٰۃ الفطرہ کرنا میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے یہ نبی اور صحابہ کی سنت نہیں ہے جس پر عمل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان کو کرنا دینا اس لیے یہ سوال مت کیجیے کہ کتنا پیسہ زکوٰۃ الفطر کے اندر آپ کو زکات الفطر دینا ہے اپنے گاؤں میں فون کر دیجئے اپنے گھر فون کر دیجئے کہ میری طرف سے بھی غلہ ادا کر دو ہو گیا ادا اور اگر آپ اور پیسہ دینا چاہتے تو پیسہ دے دیجئے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے اندر رہتا ہوں سعودی عرب کے اندر اگر ہم تین کلو چاول لیں گے کہ کئی سیال لگے گا لہذا میں اکیس ریال ہی دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اکیس ریال کے لحاظ سے اپنے ملک میں بھیج دیجئے لیکن ان کو یہ بھی کہیے کہ اس میں سے آپ زکات الفطر غلہ لے لو جو پیسہ بچے وہ پیسہ بھی غریب ہو دے دونوں پر عمل ہو جائے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں اگر خریدوں گا تو ہمارا اکیس ہزار لگے گا زیادہ لگے گا تو آپ کیا کریں آپ اسی پیسے کو بھیج دیں بولیے کتنا آپ تین کلو پونے تین کلو غلہ دے دو اور ساتھ ہی ساتھ جو پیسہ ڈھائی مان لیجیے اکیس ریال کا انڈیا کے پیسے کے لحاظ سے ساڑھے چار سو کے روپئے کے آس پاس ہوگا لیکن اگر آپ چاول خریدیں گے تین کلو سوا سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ لگے گا ڈھائی سو روپیہ کم سے کم آپ کا بس جائے گا وہ ڈھائی سو روپیہ بھی آپ اس کو دے دو اسے غلہ بھی دے دو لیکن صرف پیسہ دے دینا صحیح نہیں ہے یہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ثقافت الفطر کے اندر غلہ نہیں دیں گے ہمارے بھی نے ثکات الفطر کے اندر غلہ ہی فرض کیا ہمارے بھی زمانے میں پیسہ تھا دینار تھے درہم تھے لیکن آپ اس کو نہیں ادا کرنے کا حکم دیا جہاں جو ادا کرنے کا حکم دیا وہیں اس کو ادا کیا جائے گا لہٰذا یاد رکھیے اس بات کو کہ اپنے ملک میں اگر دینا چاہتے تو بھی وہاں پر غلہ دینا اور یہاں سعودی عرب میں یہاں خیریت جو آپ سے کئی ریال لیتی ہے وہ نہ سوچیے کہ وہ پیسہ دیتی ہے وہ آپ کے کئی سیال کا چاول خرید کے لوگوں کو دیتے ہیں آپ ان کو اپنا وکیل بنا آپ ان کو وکیل بنا دیا ہے وہ آپ کی طرف سے غلہ خرید کر کے دیتے ہیں وہ وہ جو ہے پیسہ نہیں دیتے غریبوں میں جا کر کے ریال نہیں بانٹتے ہیں وہ اسی پیسے کا غلہ خرید کر کے لوگوں کو دیتے ہیں لہٰذا آپ بھی کسی کو پیسہ دے سکتے ہو یہ پیسہ لے لو میری طرف سے اللہ خزر کے دے دو کوئی حرض کی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر نہیں ہے لیکن زکات الفطر کے اندر انسان کو اللہ ہی دینا ہے یہ زکات الفطر میرے بھائیوں ہر بندے پر اللہ البابی نے فرض کر دیا ہے جو رمضان کے مہینے اس کا تعلق ہے اسے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اگر عید کی نماز کے بعد ادا ہوگا تو عام صدقہ ہوگا اور زکوٰۃ الفطر انسان کی طرف سے یہ ادا نہیں ہوگا تو یہ زکات الفطر کے اندر نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے انسان کمال مال نصاب کو پہنچے گا تبھی انسان جا کر کے زکات الفطر جو ہے ادا کرے گا ایک اور مال ہم اللہ کے میں سے ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ہمارے جو آل و اولاد ہیں یا جن کا نام نفقہ ہمارے ذمے ہے ان کا بھی خرچ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہوتا ہے یہ سب واجبات ہیں جو آپ کے مال میں اللہ نے فرض کر دیا ہے جن کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات ہے اس کے ذریعے سے انسان دوسروں کی مدد کر سکتا ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے میرے بھائیوں جب ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوۃ الفطر میں ہم پیسہ دے دیں ہم کو کیا ضرورت ہے غلہ دینے کی لیکن میرے بھائی وہی لوگ وہی لوگ ان کا جو اپنا خرچ ہوتا ہے اپنا ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور اسلام کے شعار کو بٹانا چاہتے ہیں یہ شعار ہے یہ یہ پہچان ہے کہ زکات الفطر سے کی شکل بھی دی جائے نظر آئے کہ لوگ دے رہے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو دے رہے ہیں جیسے قربانی کرنا شعار ہے عیدگاہ کے اندر جا کر کے نمازیں پڑھنا شعار ہے ایسے یہ بھی ایک شعار ہے اور ایک پہچان ہے یہ مسلمان کی اور پہچان یہ ہے کہ اس طریقے سے عید کی آمد کی کی خوشخبری ہوتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر لوگوں نے دینا شروع کر دیا اب عید آ گئی ہے یا عید کا چاند نظر آ گیا ہے یا عید ایک دو دن کے اندر آنے والی ہے اس لیے زکوٰۃ الفطر یہ غلے کی شکل میں دینا یہی ہمارے نبی کی سنت ہے یہی صحابہ کا عمل ہے لہٰذا قات الفطر ہم غلے کی شکل میں دیں تو یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے ہر ایک بندے پر واجب اور ضروری ہے چاہے اس کو تنخواہ ملتی ہو نہ ملتی ہو سیلری اس کو ملتی ہو نہ ملتی ہو یا برسے روزگار ہو نہ روزگار ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے یہ زکات الفطر آپ کے جو ہے روزے دار روزے کی حالت میں گناہوں کا کفارہ ہے اور ساتھ ساتھ مسکین کا کی خوراک ہے اس لیے یہ ضرورت ہے اور ہر بندے کے اوپر اس کو فرض کر دیا گیا غلام کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے قرآل جو غلام ان کے عمر کاتر کرنا ضروری ہے اس کا جو مالک ہوگا وہ اس کی طرف سے ادا کرے گا لہٰذا جو گھر کا سرپرست ہے وہ گھر کی طرف سے سارے لوگوں کی طرف سے زکات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرباوین رمضان کے جو کچھ ایام اور راتیں باقی ہیں ان باقی راتوں میں دنوں میں اللہ تعالیٰ میں خیر کے عمار کرنے کی توفیق راج بنائے میرے بھائی دو راتیں گزر چکی ہیں تین راتیں اور باقی ہیں شب قدر میں سے لہذا ہمیں راتوں کو جاگنا چاہیے راتوں کو جا کر کے اللہ کی عبادت ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت قیام العل کا اہتمام یہ تمام چیزیں انسان کرنا چاہیے یہ دعا بطور خاص پڑھنا چاہیے اللہ مین کا عنی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ علیہ نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ ہمیں مل جائے شب قدر تو ہم کیا چاہوں میں تو کون سی دعا پڑھوں ہمارے بھی ان کی دعا سکھائے اللہ عبن کا آفون تو احب نے کثرت سے انسان کو دعا پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ ابامن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو روزے اور نماز کو اور اس طریقے سے قیام العل کو اور عبادات کو اللہ تعالیٰ اس کے در اخلاص فرمائے اور ان عبادات کو شب قبولیت بخشام اور بالعمین بارکلّہ علی برقم فرماندی القرآن و یا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد الکریم ملکم برر الرحيم